الحمد الحمد لله لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مل لو ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا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 رب اعوذ بك من حملات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا جس طرح اس کی شان کے شایان ہے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر صلاح و سلام فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے پرانے حکیم میں وق د الحیات دنیا بیان کرو ان کے لیے مثال دنیا کی زندگی کما السماء ایسے ہی ہے دنیا کی زندگی جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا سخت اللہ تبھی نبات الارض اس پانی کے ساتھ زمین سے پودے اگائے نباتات اگائی بس بہ حسیمن تدروح الریاح پھر دیکھتے ہی دیکھتے کل جو تازہ کمپلیں زمین سے نکلی تھیں آج وہ خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر پس بن چکی ہے ہوائیں ان کو پلٹتی پلٹتی ہیں بکان اللہ گل شعیم اللہ رب العزت سب کچھ کرنے پر قادر ہے المال بنون زینت الحیات الدنیا دنیا اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زیب و زینت اور آرائش ہے والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير ربی اور ایسے صالح اعمال جو باقی رہنے والے ہیں یہ بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہیں کہ انسان ان سے اپنی نجات کی امیدیں وابستہ کر سکتا ہے اللہ کم الحاکمین نے انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے کمائی کرنے کے لیے بھیجا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اثر ہے فرماتے ہیں استحالت دنیا مدب رتن وقت حالت لوگوں دنیا سفر کر چکی ہے دنیا کوچ کر چکی ہے دنیا نے سفر کا آغاز کر دیا ہے جانے کے لیے اور آخرت نے سفر کا آغاز کر دیا ہے آنے کے لیے بڑی کل واحد منہما بنون اور لوگوں دنیا اور آخرت دونوں کے یہاں بیٹے ہیں و ابنال آخرت ولا ککون ابنال دنیا آخرت کے بیٹے بنو دنیا کے بیٹے نہ بنو بین اليوم عمل ولا حساب آج عمل ہے حساب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا آج عمل ہے حساب نہیں ہے بغن حساب والا عمل اور کل جو آنے والا ہے اس میں حساب ہے عمل کی فرصت نہیں ملے گی مہلت نہیں ملے گی اللہ رب العزت نے یہ جو امتحان کا اور عمل کی جگہ بنا رکھی ہے اس میں انسان کو گمراہ کرنے والے بہت لوگ ہیں اور بہت اسباب ہیں اور اللہ رب العزت ہیں کہ ایک ایک قدم پر انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ اے انسان تو یہاں رہنے کے لیے نہیں جانے کے لیے آیا ہے مگر انسان ہے کہ بھولتا ہی رہتا ہے بھولتا ہی رہتا ہے سوچ کر بتائیے عقل مندی اور ایمانداری سے اگر کسی انسان سے یہ کہا جائے کہ ایک مہینے یا دو مہینے کا ایک پیریڈ اور حصہ ہے اس میں سے اگر آپ آدھ گھنٹہ یا پندرہ منٹ دکھ درد اور تکلیف کی زندگی بسر کر لیں اور کسی اجڑی ہوئی جگہ پر وقت گزار لیں ٹوٹی پھوٹی جگہ پر وقت گزار لے جہاں داعشیں اور آم نہیں ہے اور باقی مدت جو ہے تیس دن کی یا ساٹھ دن کی اس پوری مدت میں آپ کو کسی بہت ہی شاندار فائیو اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا دیا جائے گا کوئی تنگی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کوئی آدمی جس کے پاس ایک رسی بھی آتر ہے کیا جواب دے گا کیا فیصلہ ہوگا اس کیا وہ پندرہ منٹ آدھ گھنٹہ بیس منٹ دکھ تکلیف کی زندگی گزار کر تیس دن یا ساٹھ دن یا اس سے بھی زیادہ آرام کی زندگی اختیار کرے گا یا اس کا الٹ کرے گا کہ میں پندرہ منٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا دو مہینے کی برداشت کر سکتا ایک کرپٹر بھی اگر کسی انسان میں عقل ہے تو اس کا فیصلہ سب کو معلوم ہے اور رتی بھر بھی کسی انسان کے اندر اگر ایمان ہے اور اس کو یقین ہونا چاہیے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں یہ حیثیت بھی نہیں رکھتی دنیا کی آخرت کے مقابلے میں ایک ذرا بھر بھی حیثیت رہی ہے آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی رہی ہے وہ ہمارے دنیا کے حساب کے آلات میں آ ہی نہیں سکتی ہمارے ہندسوں میں آ ہی نہیں سکتی اور دنیا کے مقابلے میں کیا ہے اللہ رب العزت نے جگہ جگہ قرآن کریم میں بتایا ہے پوچھا جائے گا انسان کتنی دیر ٹھہر کے آئے انسان کہے گا ایک دن ٹھہرا ہوں یا اس سے بھی کم اور حقیقت بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ہے ویسا دلو نہ کبھی آزاد بن بہن یومن عند رب صنعت الفسنت بین بہن ہند عند ربی کا کا صنعت اللہ رب العزت کے نزدیک تمہارا جو ہزار سال ہوتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں وہ ایک دن ہوتا ہے تمہارا ہزار سال اللہ رب العزت کے یہاں وہ ایک دن ہے اور میدان محشر ہی کتنے دنوں کا ہے اس کا ہی اندازہ لگا لیں جو اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونے والی ہے اس کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں کتنا وقوف ہے انسان کتنا کم عقل ہے وہ انسان جو اس آخرت کی آسائش کو آخرت کے آرام کو چھوڑ کر دنیا کے آرام کے پیچھے دوڑتا ہے اگر رکھو من حیات دنیا دنیا کی زندگی نے انسانوں کو دھوکے میں مبتلا کر رکھا میں کہتا ہوں آپ تو ہو نیکی کرنے والے نیکی بھی اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا میں کچھ مل جائے اس سے بڑی بدرسی بھی کیا ہو برائی تو اپنی جگہ ہے برے لوگ تو اپنی جگہ ہے گناگار تو اپنی جگہ ہے مجرم تو اپنی جگہ ہے فاسق و فاضر تو اپنی جگہ ہے جو اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو متقی سمجھتے ہیں پرہیزگار سمجھتے ہیں نیک اور سمجھتے ہیں اپنے خیال میں نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی نیکی کر کے یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کو کوئی بدلہ مل جائے نقص بدلا چاہتے ہیں آخر کے لیے جمع کرانے کو کوئی کچھ بھی تیار نہیں یو میں تلک کر لے انسان ماتا یو میں تلک کر لے انسان تو آسر الحیات دنیا فإن الجحيم هي المأبى وأما من خاف مقام ربه ونهى عن الهوى فإن الجنة هي المأبى لوگو دھیان سے یہ دنیا کے چند سیکنڈ اور چند منٹ آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے یہاں کی آسائشیں بھی عارضی ہے آرام بھی عارضی ہے یہاں کے دکھ یہاں کی تکلیفیں یہاں کی مصیبتیں یہاں کی بیماریاں سب کچھ حاضری ہے کسی شے کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے اور آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں دیکھتے ہو اللہ حکم الحاکمین نے دنیا میں کتنا کچھ رکھا ہوا ہے اور امتحان لینے کے لیے آخرت میں اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے آخرت میں اپنے بندوں کو بے حساب عطا کرنے کے لیے چھوٹا سا امتحان لیا ہے یہ جو خواہشات انسان میں اللہ نے رکھی ہوئی ہے ان پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے ان کو سنبھالنے کا حکم دیا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کی کوئی ضرورت دنیا میں پوری نہ ہوتی ہو اللہ نے جو حلال کیا ہوا ہے وہی کافی ہے اللہ نے جو حلال کیا ہوا ہے وہی کافی ہے بندہ قطن مجبور نہیں ہے بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے حرام کی طرف بڑے ضرورت نہیں ہے بندے لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اللہ قمر حاکمین کی بات مان کر جو اللہ رب العزت کی بات مان کر فرمبرداری کر کے احتیاط کر کے اللہ رب العزت کی لگائی ہوئی پابندیوں کا دنیا میں خیال رکھتے ہیں حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتے تاحجات کو دبا کے رکھتے ہیں اپنی مرضی سے زندگی بسر نہیں کرتے مولا کریم کی زندگی سے بسر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کیا فرمایا ہے نہن اولیاؤ کم فی الحیات دنیا بفل آلحم فی ہا باتی خوش حکم وحکم فی ہا بات نظر غفور رحیم فرشتوں کی طرف سے آتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آتے نہنو اولیاؤ کم فی دنیا دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تو پھر آخرت آخرت آتے میں بھی ہم تمہارے دوست بلا تم ماتست ہی انفسکم اگر تم نے دنیا میں اللہ رب العزت کے احکام تسلیم کر کے اپنی خواہشات کو دبائے رکھا تو وہاں تمہیں ایسی زندگی ملے گی تمہاری کسی خواہش کو مسترد نہیں کیا جائے گا ہر خواہش پوری کی جائے گی برکم سیاح مع جو چاہو گے سو ملے گی جو تمنا کرو گے تو ملے گا کیوں نہ ملے نزول من غفور الرحیم اس مولا کی طرف سے وہاں مہمان نوازی ہوگی جو غفور الرحیم بسنے والا ہے رحمتوں والا ہے تم دیکھتے نہیں ہو ہر میزبان اپنے مہمان کے لیے جو قدم بڑھتا ہے کرتا ہے خا فقیر ہی کیوں نہ ہو اور جو مولا کریم کا مہمان بن جائے اللہ رب العزت والجلال کا جو سچ مہمان بن جائے اس کی مہمانی کے کیا جانے اور اس کی میزبانی کے کیا کہنے بولا کم بات آباد جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہمیں برہ کمفیح آباد اور جو تم تمنا کرو گے وہ ملے دنیا میں نے اگر شراب حرام کی ہے ایک بدبودار پانی حرام کیا ہے مکرو اور ناپسندیدہ شہ حرام کی ہے جو انسان کو انسانیت کا نکال کر کتوں اور کتوں کی طرف بھونکنے اور ہینگنے پر مجبور کر دیتی ہے کیا مولا کا کرم نہیں ہے جی؟ اس کی مہربانی نہیں ہے اس کے بدلے میں کتنی عظیم شان لذتیں عطا فرمائی ہیں گن سکتے ہو اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے دنیا میں اہل ایمان کو کیا کچھ عطا کر رکھا ہے ایک گندی شاہ نہیں چھوڑ سکتے ایک بدبودار شاہ نہیں چھوڑ سکتے کون سی نعمت ہے کون سی نعمت ہے اللہ رب العزت نے جو انسانوں کو عطا نہیں کر رکھی اس کے بدلے میں جو اللہ نے انسانوں پر حرام کیا جو بھی حرام کیا اس کا متبادلہ عطا کیا اور حرام کیا ہوا کی نسبت متبادل بہترین ہے دنیا کے اندر اور یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے بدلے کی جگہ تو آخرت ہے یہاں جو کچھ حرام کیا ہوا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کے کے فرمانے والے اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تین دفعہ سن چکے ہو عین الرحت بشر مقدس وہاں تو وہ تیار کیا ہوا ہے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں کسی کان نے سنا نہیں اور کسی کے دماغ میں سما نہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ حرام کیا ہوا ہے اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کیا اور وہاں جو کچھ عطا کیا ہوا ہے اس کا بیان کرنے لگے تو کئی خود میں گزر جائے پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ بیان کیا ہے اہل ایمان کے لیے جو آخرت میں جنت میں تیار کیا لیکن امتحان ہے ہاں، چھوٹا سا چند روزہ زندگی ہے تمہارے حساب سے چند روزہ زندگی ہے اللہ کے حساب سے چند سیکنڈوں کی زندگی ہے اس میں تھوڑا سا صبر کر لو اس میں رو ایشور صبر کر لو تیاری کر لو سفر کی اور یقین جانو کہ اللہ قبر حاکمین کی طرف سے ایسی کامیابی ملنے والی ہے ایسی فلاح ملنے والی ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے دھیان یہ ہے کہ یہاں خواہشات پر کنٹرول ہے کچھ چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے انسان چھوڑ دے اور کوئی شاید ایسی نہیں ہے جس کا متبادل اللہ نے دنیا میں نہ دے رکھا ہو پھر کیا ہوگا اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جو میں تدک کر ہوا نہ ذکر نہ منسوح الحیات دنیا جو حد سے گزر گیا اس نے اللہ کی نہ مانی جو حد سے گزر گیا اس نے اللہ کی نہ مانی اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی سرجے جہیم الما کوئی شک نہیں ہے اس کا ٹھکانا جہنم کے سوا کہیں واما من خاف مقام رب نہیں ہی اور جو سر کے احساس سے کہ اس نے مولا کریم کے دربار میں کھڑے ہونا ہے جس کو خوف لائق ہو گیا کہ اس نے اللہ رب العزت کے دربار میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے وہ ہنم الحوا اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات کی پوجا سے روک لیا تو انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لگاتا ہے کوئی ہے جو اس کو کنٹرول کرے اس کو سنبھالے کوئی ہے جس کو پتا چل جائے سمجھا جائے کہ میرا نفس تو میرا دشمن ہے جانتے ہو کتنا عظیم تھا کوٹڑیوں میں بند ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور وقت کی اقتدار کے اعتبار سے حسم و نسل کے اعتبار سے حسن و جمال کے اعتبار سے مال و دولت کے اعتبار سے سب سے بہترین خاتون برائی کی دعوت دے رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے معاذ اللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مجھے تو اللہ کے ڈر لگ اس قدر پر اتنا تقبا اس قدر اپنے آپ پہ کنٹرول اس کے باوجود بلا کر کیا کہا وما إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور الرحیم میں اپنے نفس کو برائی سے پاک قرار نہیں دیتا یہ علیہ السلاط والسلام ہے السلام ہے معبرون میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا انسلم النفس تم بسو نفس تو ہمیشہ برائیوں کی تعلیم ہی دیتا ہے اللہ رحم ربی جس پر میرا مولا کریم رحم فرمائے وہی برائی سے بچ سکتا ہے میرا پروردگار ہی معاف کرنے والا رحم فرما اور ایک ہم ہے برائیوں میں لط پتا ہے راشا طرف کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں کسی سے بات کر کے دیکھ لو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا پاک تھا کوئی نہیں ہے کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے کبھی کوئی برائی کا خیال بھی آیا ہو یہی ہماری خطا ہے یہی ہماری غلطی ہے یہی ہمارا گمنڈ ہے جو ہمیں اللہ کی طرف نہیں آنے دیتا اپنے نفس کی پوجا پہ لگائے رکھتا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے رب ہی جو اپنے رب کے مقام سے ڈر گیا جو اپنے رب کے دربار میں کھڑا ہونے سے ڈر گیا بنا نفسان الحوا اور اپنے نفس کو کاشتات کی پوجا سے اس نے روک لیا جنت یقیناً اس کا ٹھکانا جنت الفردوس ہے اس کے سوا کہیں نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اللہ کے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کا ٹھکانا اللہ رب سے فرماتے ہیں کہ جنت اور دنیا تو چار دن کا شغل ہے اس کی کوئی صرف مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ہے حضرت رسم مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رواج کرتے ہیں سید حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توجہ اور دھیان دھیان سے امام الانبیاء نے فرمایا یو تھا کام اہل دنیا من اہل ناری عمریا میں قیامت کے دن دنیا میں جس شخص نے ساری زندگی آرام و آکاش میں گزاری ہوگی کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں دیکھا ہوگا اس کو جہنم سے نکال کے لایا جائے اس کو جہنمیوں میں سے ایسے شخص کو لایا جائے گا اور اس وہ سب کا ان سے ایک ہوتا جہنم میں دلا کے جہنم کا ایک چکر دلا کے باہر نکال کے پوچھا جائے گا جب آدم ہے آدم کے بیٹے ہر کا خیرن رنگ تو نے کبھی خیر دیکھی ہے احمد ربی کا نعیم ان سب تو نے کبھی کوئی نعمتوں کی زندگی دیکھی ہے لا رب ستر برس اسی برس دنیا کے اندر آرام ایسا آرام کے کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی کانٹا نہیں دیکھی سب سے زیادہ عزت و عظمت والا سب سے زیادہ انعامات والا سب سے زیادہ پورت زندگی والا امام الانبیاء نے فرمایا ایک جہنم کا غوطہ دے کے پوچھا جائے گا کبھی کوئی خیر دیکھی کبھی کوئی نعمت دیکھی کبھی کوئی آرام دیکھا کہے گا لا یا رب یا اللہ کبھی کچھ نہیں ایک ہی وقت سے دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گی ساری زندگی فراموش ہو جائے گی یو وہی ہوتا بھی شب سے بول مینا حلی جن دوسرا آدمی جس نے دنیا میں کبھی آرام نہیں دیکھا مولا کی اطاعت میں ہر تکلیف برداشت کی ہر دکھ اور ہر درد برداشت کیا کبھی دنیا کی طرف آگ اٹھا کے نہیں دیکھا تنگی کی زندگی بسر کی اس کو لایا جائے گا اور جنت کا ایک چکر دلا کے پوچھا جائے گا جب نہ آدم رائے جب سنکت سن کر ربی کا شدت تم کر آدم کے پیسے بتا کبھی کوئی تنگی دیکھی کبھی کوئی تکلیف دیکھی کبھی کوئی مصیبت دیکھی کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی میں پورا کہے گا نہیں ہے اللہ کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی کبھی کوئی مصیبت نہیں دیکھی یہ حقیقت ہے دنیا کی نعمتوں کی اور یہ حقیقت ہے دنیا کی مصیبتوں کی اس لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا کمائے بکان اللہ دنیا کو بتا دو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو بارش برستی ہے زمین سے انگوریاں نکلتی ہے درخت اگتے ہیں تناور ہو جاتے ہیں مضبوط ہو جاتے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے خشک ہو جاتے ہیں ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں رگڑ دیے جاتے ہیں پیس دیے جاتے ہیں ہمارے ان کی راہ کو اڑایا کرتی ہے تم بھی ایسے ہی ہو بچے ہوتے ہو پھر جوان ہوتے ہو کریئر بن جاتے ہو اکڑ کے چلتے ہو گرد اگڑا کے چلتے ہو سر اٹھا کے چلتے ہو پھر بوڑھے ہو جاتے ہو کمر جھک جاتی ہے گردن جھک جاتی ہے پھر لاٹھی پکڑ لیتے ہو پھر جان نکل جاتی ہے کاش کہ تمہیں یاد رہے کہ سب اس راستے سے گزرنا ہے لیکن سب بھولے ہوئے سب بھولے ہوئے ہو یہ چہتے یہ مال و دولت یہ عزتیں یہ بیٹے یہ اولادیں یہ خاندان یہ شیرے یہ قبائل کسی کام کے نہیں ہے کام کی شاہ کیا ہے کام کی شاہ کیا ہے المال والبنون زینت الحیات دنیا یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے جب دنیا کسی کام کی نہیں ہے اس کی زیب و زینت کس کام آئے گی بل عند ربك خیر بخیر ان یہ جو عمل کماتے ہو خالی وج اللہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس سے ثواب کی امید رکھ سکتے ہو اس سے توقع رکھ سکتے ہو کہ قیامت کے دن ہماری نجات کا باعث بنیں گے اس لیے سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من نفسه وعمل لما بعد الموت عقل مند وہ ہوتا ہے جو اپنا حساب کرتا رہے اور کمائی کرے تو صرف آخرت کے لیے کرے کمائی کرے تو صرف آخرت کے لیے کرے امام المیا نے فرمایا دخل نور الطلب فتح رسول اللہ فرمایا جب نور ایمان دل کے اندر گھس جاتا ہے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو دل اس کے لیے کھل جاتا ہے شرح صدر ہو جاتی ہے دین کے لیے ایمان کے لیے آخر کی کمائی کے لیے کرام نے عرض کی اللہ کے رسول فرمائیے کوئی نشانی جس سے پتا چل سکے کہ نور ایمان دل کے اندر جاگزی ہو گیا ہے دل کے اندر گھس گیا ہے گوشت پوش کے اندر نور ایمان رچ بس گیا ہے کیسے پتہ چلتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا بساری سرور بتاسی انداری غرور بل اسے کا دلوں سے سب تین نشانیاں ہیں ایک تو انسان کا دنیا ہے اس کمینی دنیا سے انسان کا جی چاٹ ہو جائے یہاں چلنے لگے کچھ بنانے کو جی لیتا ہے کچھ ڈانے کو جی لیتا ہے اور کہیں بھی سیکھنے کو جی لیتا ہے انسان کو چنتا لگی ہوئی ہو اس بات کے لیے کہ میں نے مرنا ہے اور دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان کا دل انسان کا دل آخرت کی طرف مائل ہو جائے وہاں انسان کو اپنے لیے شمائی بھیجنے کا شوق لاحق ہو جائے کہ کیا آگے بھیج رہا ہوں اور تیسری نشانی یہ ہے الفتے الموت قبل نزول ہی موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے ہی موت کی تیاری شروع کر دے مند انسان یہ دنیا نا پائیدار ہے اس کی مصیبتیں بھی نہ پائیدار ہے اس کی دیوتے بھی نہ پائیدار ہے پائیدار کیا ہے آخرت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے اگر ایمان ہے تو اس پہ یقین کر لیجئے بر عقل ہے تو اس کے لیے کمائی اس کے لیے ایک مائی نہ کیجیے الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله للہ مبارک نحمد ہوں سروریہ مالنا من يهده الله الله فلا فلا مذل له له ومن يذلل هادي وأشهد أن لا لا إله إلا وحده شريك میلاحلام شہدا شریقل محمد الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سیم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 ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا ذلا للذين آمنوا ربنا إنك روح رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اسلاطبر ولا تذلنا عزدنا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا نشكو إليك ذوف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا يا يا رب المستضعفين ويا أرحم الراحمين حي قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أغثنا يا غياث المستغيثين اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اللهم اللهم اكفنا اكفنا شرهم بما شئت بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك سواك اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشفنا بشفائك ودعنا بدوائك اللهم اللهم إنا نعوذ بك من والجنون ومن سيء الأخلاق لا لا لا يهدي لأحسنها إلا إلا أنت أنت واصرف عنا عنا سيئها سيئها يصرف لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك منك ولا اللہ إلا إليك نحن بك وإليك